سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى على آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى وعلى آله وأصحابه البررة الكرام امبیال مرسری ولونا اکتیل مقرر بین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 وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا العلیم الحکیم برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و صحاب ہی و سلم تسلیم کثیرن کثیرہ کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے اپنے سابقہ دروس میں اور معروضات میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں فکر کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ یہ اللہ کا دین جو مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق اور شمال جنوب پوری کائنات میں پہنچا ہے یہ بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی امتحان کے بغیر کسی اختبار کے ایسے گھر بیٹھے ہمیں مفت میں مل گیا ہے اور اسی بات کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ غور کریں گے تو اس دین کے پہنچانے میں سب سے پہلی امتحان کی گزرگاہوں میں جو بات اور جو ذات گزری ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں جو ہیں وہ انبیاء پہ آتی ہیں انبیاء کے بعد پھر جیسے جیسے درجے ہوتے ہیں اسی اسی طرح امتحان اور تکالیف ہوتی ہیں لیکن فرمایا کہ جو تکلیفیں مجھے اللہ کے رستے میں ملی ہیں وہ کسی نبی کو نہیں ملی حضور پاک نے فرمایا انی اوزی تو فی سبیل اللہ ہے میں اللہ کے رستے میں جو ایزا پہنچایا گیا میں لم یوزا نبی قبلی قطو کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کسی نبی کو ایسی تکلیف نہیں آئی اسی لیے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ وہ محبوب پاک وہ ذات بلند وہ محسن انسانیت اور رحمت دو جہاں حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پوری تصویر جو ہے اللہ نے قرآن میں زبور میں انجیل میں ہر کتب سراویہ میں بیان فرمائی ہے اور جس کا شان اتنا بڑا بلند ہے کہ جس کی دربار میں ایک معمولی سی غلطی کے ساتھ ایسا لفظ جس میں میرے محبوب کی بے ادبی کا کوئی پہلو نکل سکتا ہو اللہ نے وہ بھی منع فرما دیا کہ یہ لفظ بھی استعمال نہ کرو اللہ نے باقاعدہ قرآن میں فرما دیا کہ لا تقولوا رائنا یہ لفظ نہ کہا کرو کیونکہ دشمن جو ہے اس کو ذرا زبان بگاڑ کے اس لفظ کو ادا کرتے ہیں حالانکہ اس لفظ میں بظاہر کوئی ایسی بات نہیں معلوم یعنی مانا یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری طرف مہربانی فرمائے ہماری رعایت فرمائے ہم پر نظر کرم فرمائے لیکن وہ زبان بگاڑ کے رائنا نہ کہتے تھے ایک پہلو نکل سکتا تھا اللہ نے فرما دیا خبردار میرے نبی کی شان اتنی بلند ہے اس کے سامنے یہ لفظ ہی نہ کہو جس میں کوئی پہلو بھی نکلتا ہو یعنی وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرنے کا ادب بھی اللہ قرآن میں سکھلاتا ہے جس کا نام بھی اللہ قرآن میں بدلاتا ہے جس کی زندگی کا ہر حصہ چاہے وہ ولادت کا منظر ہے وہ آپ کے بچپن کا منظر ہے وہ آپ کے شباب کا منظر ہے وہ آپ کی بے کا زمانہ ہے وہ ہجرت کا زمانہ ہے وہ زندگی ہے وہ مدنی زندگی ہے آپ کے محاربات ہیں آپ کے مغازی ہیں آپ کا سفر ہے آپ کے خطابات ہیں آپ کا حج ہے عمرت القضاء ہے ہر ہر پہلو کی تصویر اللہ نے قرآن میں کھینچی ہے یعنی جس کے دربار میں آ کے بات کرنے کا انداز بھی سے سکھلاتا ہے اس ذات کا کیا مرتبہ ہوگا کیا مقام ہوگا آپ خود اندازہ کریں اور جس کو پکارنے کے لیے بھی میرا مولا ہدایات دیتے ہیں جس کے چلنے میں کھڑے ہونے میں بیٹھنے میں سب آداب الہی ہے اسی لیے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ اگر خل کے نبی دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو جو قرآن میں تمہیں کال ملے گا میرے مدنی کی زندگی میں وہی حال ملے گا یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اس نبی پاک آپ تو بس ایسے ہم تو کلمہ پڑھ رہے تھے نا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا ہم نے حضور کی محبت کا یہ مقام اپنے دلوں میں ایک انداز بنا لیے ہیں کہ بعض لوگ میلاد بنا لیتے ہیں بعض لوگ رجبی کر لیتے ہیں بعض لوگ معراج کی رات منا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضور پاک کی شان اور محبت کا حق ادا ہو گیا ہے لیکن اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ مقام نبوت کیا ہے اور اس نے اللہ کی توحید کے لیے کیا قربانی دی ہے آپ درو شریف پڑھ لیں اتنے میں اور میرے بھائی بیٹھ جائیں مہربانی کریں بیٹھ جائیں کھڑے نہ ہوں بیٹھ جائیں لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا جہ راز کم لازن اتآم کم ون تم لاتور فرمائی والو یا الذین آمنوا لا بہ اصوات کا سعودی ایمان والو اپنی آواز کو بھی میرے مدنی کی آواز سے بلند نہ کرو بولنے کا بھی آداب ہے کہ جب بات کرو اپنی آوازوں کو پست رکھو اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں آواز اونچی کرنے کی بھی خدا اجازت نہیں دیتا تو فرمان رسول سے انکار کرو گے تو کیا عالم ہوگا جس کی دربار میں نظر اونچی نہ کرو آواز اونچی نہ کرو اس لیے صحابہ فرماتی ہیں کہ کانا ینظرانی الیہی وکان کہ جب صحابہ کی مجلس ہوتی تھی صرف دو خوش نصیب ہیں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر جو نظر اٹھا کے محمد کے چہرے پہ دیکھ سکتے تھے اور حضور بھی ان پہ نظر ڈالتے تھے ورنہ باقی صحابہ کہتے ہیں ہم ادب میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے اگر ہمارے سروں پہ پرندے بھی بیٹھ جائیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے اندازہ کریں ادب کا اور اگر آواز اونچی ہو جائے مانا ایک تو ہے صرف آواز اونچی ہو جانا وہ بھی گوارا نہیں اور ایک ہے کہ میرا مدنی فیصلہ کر دے حکم دے دے امر فرما دے پھر اس کے خلاف کوئی آواز اونچی نہیں ہو سکتی اور اگر تم کر بیٹھو گے تو سزا کتنی بڑی ہے فرمایا ان تو بتا مالکم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ اگر آواز اونچی کر بیٹھو گے میں تمہارے سارے عمل انتہبت آمالکم تمہارے جہاد نمازیں روزے سب عمل برباد کر دوں گا اب حاجی اور ذرا غور کرو کہ کیا ہم نے بھی حضور کا ادب یہی کیا ہے حضور کا حکم ملا ہے کہ نماز پڑھو ہم نے پڑھی ہے حضور کا حکم ملا کہ لباس میں سورت میں سیرت میں مرد ہے یا عورت ہے وہ اسلام کے حکم پہ چلیں ایمان سے کہو ہم سب حج پڑھنے آئے ہیں ماشاء اللہ دعا کرو اللہ قبول کر لے دعا کرو کہ ہمیں مولا تو نے بلا لیا ہے گندے ہیں تیرے بندے ہیں بس تو اپنی رحمت سے ڈھاک لے ورنہ ہمیں تو پتا ہے کہ ہم جب سجدہ کریں گے حجر اسود پہ بوسا دیں گے مروا دوڑیں گے تو یہ تیرا کعبہ چیخ کے کہے گا کہ مولا جن کے چہرے بھی محمد جیسے نہیں کیا اللہ اکبر اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جب ہم کعبے میں سجدہ کرتے ہیں زمین برآمد کہ درون کر آئی وہ کہتا ہے جب میں نے کعبے میں آ کے سجدہ کیا تو کعبے کی زمین سے آواز آئی کہ بندے باہر تو نے کون سے اچھے کام کیے تھے کہ اب جرت کر کے اندر بھی تو آ گیا ہے سمجھو کتنی بڑی صدا ہے کہ میرے مدنی کی آواز سے صرف آواز اونچی ہو جائے اس لیے جب یہ اتری ہے رضی اللہ عنہ جب صحابہ کا نام آئے کہ رضی اللہ عنہ جب نبی کا نام آئے کہ اور جب میرے محبوب کا نام آئے کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اللہ کے اولیاء کا نام آئے کہ رحمت اللہ علیہ ادب سیکھو اسلام ایک ایسا جامع دین ہے کہ جس نے ہمیں قدم قدم پر سکھلایا ہے ساری دنیا کا ملنا دیکھ لو کوئی ملے تو کیا کہے گا نمستے کوئی ملے تو کیا کہے گا خوش آمدید کوئی ملے تو کیا کہے گا جناب کہ اب زیادہ سے زیادہ جدید تعلیم والے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ یہ مذہب محمد دین محمد ہے کہ جو سکھلاتا ہے کہ ملو تو کیا کہو تم یوم میل سلام ایمان سے کہو اور کسی مذہب میں ہے سلام ہیں نصرانی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں قادیانیت ہیں دنیا کے جتنے فرق والا ہیں کسی میں کچھ آداب ہیں کسی میں کچھ آداب ہیں یہ صرف دین عربی ہے کہ ملو میرو السلام علیکم اور جواب میں کیا کہے گا وعلیکم السلام گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم مجلس میں آئے تو السلام علیکم اور اللہ نے فرمایا جب جنت میں جاؤ گے تو فرشتے کیا کہیں گے منکل سلام علیکم دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے جس طرح مولا تو نے آج ہمیں اپنے گھر میں داخل کر دیا ہے جس طرح تو نے ہمیں محمد مدنی کے شہر میں داخل کر دیا ہے اسی طرح بس رحمت فرما دے ہمارے عملوں کو نہ دیکھ ہماری شکلوں کو نہ دیکھ اپنے رحمت کو دیکھ کے جنت کا فیصلہ کر دے ورنہ جہاں آواز اونچی ہو جائے سزا سنی ہے کیا ہے کہ انتہ بتا ہم تمہارے سارے عمل برباد اچھا میرے نبی کو پکار نہ ہو پر میں خبردار یہ نہیں کہ میرا بدلی جا رہا ہو تو پیچھے سے پکارو یا محمد یا رسول اللہ فرمایا ہاں، خبر سے سے سے دیہات جنگلوں ان کو کوئی ضروری کام تھا حضور کی خدمت میں دوپہر کی گرمی کا وقت ہے میرے محبوب گھر میں تھوڑا آرام کرنے کے لیے گئے ہیں صحابہ نے بڑا سمجھایا لیکن وہ دیہاتی لوگ تھے بیچارے جنگلی لوگ تھے وہ آ گئے اور حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور شور کر دیا لینا یا محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شور سنا حضور بار تشریف لے آئے کیا بات ہے او جی ہم نے آپ سے کوئی سوال کرنا تھا میرے مالک کو یہ بھی گوارا نہیں الذین ینادون لا يعقلون صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو تیرے گھر کے حجروں کے باہر آ کے کھڑے ہو کے تجھے آوازیں دیتے ہیں وہ کم عقل ہیں ان کو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے یعنی حضور حجرے میں موجود ہیں باہر سے کھڑے ہو کے پکارنا کہ یا محمد جائز ہے ہاں جی نہیں ماشاءاللہ حاجی ہو پڑھے لکھے کیوں چپ کر کے کیوں بات کرتے ہو کابی شریف میں کھلی بات کرو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ حضور جب اپنے گھر میں ہوں تو باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاؤ ہاں جی یہ دو چار آدمی کہتے ہیں باقی کا کیا خیال ہے ہاں جی نہیں تو حضور جب روزے میں چلے جائیں تو اپنے ملک میں کھڑے ہو کے بلاؤ نہیں آپ فیصلہ کریں ہاں کی چپ ہو گئی نہیں میں نہیں پوچھتا آپ ماشاءاللہ خود مفتی ہیں خود مولوی ہیں خود حاجی ہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ میرا بدنی اگر اپنے حجرے میں موجود ہے اپنی حیات میں تو باہر کھڑ کے پکارو ہاں جی اور جو پکارے وہ عقل والا ہے اچھا کیا فرمایا اچھا اگر حضور باہر بھی آ جائیں یعنی کمرے سے باہر بھی تشریف لے آئیں پھر بھی پکارو انہم صبروا حتی الیہم یہ صبر کریں جب آپ توجہ کریں آپ توجہ فرما کے پوچھیں کہ بھائی کیوں آئے ہو پھر بات کریں اس سے پہلے آپ کو پکارنے کی بھی اجازت پیچھے سے بلانے کی بھی اجازت آپ گھر میں ہو تو یا نبی کہہ کے نعرے لگانے کی بھی اجازت یا رسول یا محمد کہنے کی بھی اجازت صبر کر کے کھڑے رہو جب میرا محبوب آئے اور آ کے بھی پوچھے کہ کیوں آئے ہو پھر بات کرو اگر آگے پوچھے نا توجہ نہ فرمائے بت بولو میرے مدنی کا تعلق اللہ کی بہی سے ہوتا ہے حضور کے معاملات میں دخل نہ دو کہیں تیری بات سے وہ بات ٹوٹ نہ جائے اور تجھ پر اللہ کا کہر نہ آ جائے آداب ہے میرے اللہ کے میرے مدنی کے سامنے بولو تو کیسے بولو اسی لیے علماء نے لکھا ہے اب محمد مدنی روزے مبارک میں ہیں اگر تجھے اللہ مدینے میں لے جائیں اگر تجھے اللہ روزے میں لے جائیں ایسے ادب سے چلو ایسے خوشبو سے چلو ایسے احترام سے چلو تیرے پاؤں کی آواز بھی نہ آئے سامنے کھڑے ہو کے سلام میں بھی نہ چیخو تیری آواز بھی اونچی نہ ہو جائے کہیں رب ناراض نہ ہو جائے اللہ جس کے سامنے حضرت عمر کہہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر جب یہ آئے تھی تو گھر میں بیٹھ گئے دور ہو گئے حضور نے فرمایا ہی نا عمر عمر کہاں ہے بلاؤ حضرت عمر حاضر ہو گئے فرمایا عمر کتنے دن ہو گئے نظر نہیں آئے کیا بات ہے اس نے کہا حضور آپ کو پتا ہے میری تو آواز بلند ہے ویسے بھی حضرت عمر بڑے جہیر سوت تھے بڑی اللہ نے انہیں بلند آواز دی تھی انہوں نے کہا حضور میری تو آواز ہے بڑی اونچی اور میرے مالک کا فیصلہ ہے کہ میرے نبی کے سامنے آواز اونچی نہ ہو میری آواز ذرا اونچی ہو جائے میرے تو سارے عمل برباد ہو جائے اس لیے میں دور بیٹھے رہتا ہوں کیسے جرت کروں عمر جرت نہ کرے اور تم جرت کر کے جہاں چاہو دیکھیں پکا کے بلاؤ نبی کو اور ہم سمجھائیں تو وہاں بھی ہیں گستاخ نبی ہیں اور جی نبی کو مانتے نہیں نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ امام سے کہو گستاخ بلانے والا ہوتا ہے شور کرنے والا ہوتا ہے یا ادب والا ہوتا ہے ہمیں تو حکم ہے کہ نماز میں بھی میں جب حکم دوں بیٹھ کے درود پڑھو لیکن وہ بھی زور سے کیا حکم ہے جی نہ اچھا مغرب میں قرآن امام زور سے پڑھتا ہے کہ نہیں عشاء میں فجر میں چلو تین نمازیں تو جاری ہیں نا لیکن درود شریف اگر امام زور سے پڑھے اللہ صلی علی محمد والا جائز ہے ہاں جی نہ تمہارے ملک میں جائز ہے نہیں ہے یہ نماز میں درود زور سے پڑھو کیا ہو جائے گا یہ جائز نہیں ہے تو جب سلام پھیر دو تو کھڑے ہو کے شور مچا دو نہ کوئی عقل کرو ناراض نہ ہوں آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں یہ نہیں کہ آپ میری بات مان لیں آپ دل میں غور کریں اللہ کے قرآن کو سامنے رکھیں محمد مدنی کے بیان کو سامنے رکھیں چھوڑ دے مولویوں کے جھگڑوں کو جھگڑوں میں نہ پڑے الحمدللہ آج اللہ نے ہمیں کعبے میں بٹھایا ہے سامنے خدا کا گھر ہے باوضو بیٹھے ہو ایک نماز پڑھ چکے ہو دوسرے کی انتظار کر رہے ہو نماز کے حکم میں بیٹھے ہو ایمان سے کہو اللہ نے جو نماز میں ہر نماز فرض ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے میرے محبوب پہ درود ہے کہ نہیں بغیر درود کے کوئی نماز اور خدا کی شان دیکھو چلو فاتحہ میں تو مولوی جھگڑا کرتے ہیں نا کوئی کہتا ہے پڑھو کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی چلو بعد امام فرماتی ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی امام شافی کے نزدیک چاہے امام ہو جاری ہو سری ہو فاتحہ پڑھی جاتی ہے اختلاف لیکن حضور کے درود میں کوئی اختلاف ہے کوئی کہتا ہے نہ پڑھو ہاں جی کسی کے نزدیک اختلاف ہے سب کہیں گے کہ نواز میں درود پڑھو مالکی شافی حملی حنفی آل حدیث سب نماز میں درود پڑھیں گے اچھا لیکن ایمان سے کہیں درود زور سے پڑھیں گے یا آہستہ ہاں جی اچھا کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے ہاں، تمہارے ملک میں بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں اچھا نہ بیان یعنی نماز میں جو ادب ہے یہ نماز کس نے سکھلائی ہے سمجھو ٹھنڈے دل سے مسئلہ سمجھو اور حاجیوں یاد رکھو ایک عقیدہ کا مسئلہ سمجھ آ گیا اللہ نے تجھے شرک سے بچا لیا تو سمجھو اللہ کے گھر آنا منظور ہو گیا ہے سمجھو مسئلہ یہ نماز کس نے سکھلائی ہے اللہ نے جبریل بھیجا اسی کعبے میں دس نمازیں پڑھائی میرے مدی محمد مصطفیٰ کو اور پھر حضور نے نماز پڑھائی صحابہ کو حتیٰ کے اذان کس نے سکھلائی محمد مصطفیٰ نے جب مدینے میں گئے صحابہ کٹھے ہوئے کہ حضور نماز کے اعلان کے لیے کیا فیصلہ کیا جائے کسی نے کہا کہ لکڑی بجائی جائے کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے ناقوس سینگ ہوتا ہے جیسے تمہارے ملک میں بعض لوگ آواز دے کے خیرات کے مشورے ہو رہے ہیں حضور کا ایک صحابی ہے حضور کی خدمت میں آتا ہے عبد ربا زید آتا ہے آگے عرض کرتا ہے محمد مدنی میں رات خواب میں سویا ہوا تھا ایک آدمی ناقوس لے کے جا رہا تھا میں نے کہا ٹھہرو اس نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا ناقوس میں نے خریدنا ہے اس نے کہا کیوں خریدتے ہو میں نے کہا نماز کا اعلان کریں گے اس نے کہا نانا اللہ نے محمد کی امت کے لیے الگ اعلان مقرر کیا ہے میں نے کہا وہ کیا اعلان ہے اس نے کہا ٹھہر جاؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں میرا مدنی وہ خواب میں کہتا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ساری اذان سکھلائی ابھی حضور خواب سن کے بیٹھے عمر دوڑتے